محمد بن حاتم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حجاج نے ابن سے حدیث سنائی کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سے سنا ان پوچھا گیا تھا کہ حدیبیہ کے دن آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی انہوں نے کہا ہم چودہ سو تھے ہم نے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ ببول کا درخت تھا ہم سب نے آپ سے بیعت کی سوائے جد بن قیس انصاری کے اس نے آپ سے بیعت نہیں کی وہ اپنے اونٹ کے پیٹ کے نیچے چھپ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو نو